اللہ اور پچھلے دن پر آمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور ان کا کاموں پر دوڑتے ہیں اور یہ لوگ لا ہے